حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ کسی صاحب ایمان سے تین دن سے زیادہ مقاطع کرے اگر تین دن گزر جائیں تو چاہیے کہ اس سے ملے اور اس کو سلام کہے اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے اگر وہ جواب نہ دے تو اس کا گناہ اسی دوسرے کے ذمے ہے احمد بن سعید سرخسی نے مزید کہا سلام کرنے والا مقاطعی کے گناہ سے نکل گیا سننے داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو بارہ